عاصم بن زمرہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دن میں فرض نماز سے قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا تم میں سے کون اس کی طاقت رکھتا ہے پھر ہمیں بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو رکعت پڑھتے تھے جب سورج کچھ اونچا آ جاتا تھا اور نصف النہار سے پہلے چار رکعتیں پڑھتے سلام آخر میں پھیرتے یعنی دو رکعت کے بعد سلام نہ پھیرتے سنن نسائی حدیث نمبر آٹھ سو چھتر